لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر قابل احترام صدر جلسہ معذر علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں مبارک رات میں مبارک جگہ میں مبارک مجلس میں مبارک دین کے مقصد سے جمع فرمایا اللہ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین محترم حضرات آج کا یہ اجتماع امت کے لیے اور آپ حضرات کے لیے کوئی نیا اجتبا نہیں ہے ایسے اختراعات ہوتے رہتے ہیں بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی اور بزرگان دین کی باتیں آتی رہتی ہیں ہر آدمی کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے الگ ڈھنگ ہوتا ہے لیکن بات وہی قرآن پاک کی ہوتی ہے اور حدیث پاک کی ہوتی ہے حضرات آج کا یہ سب سے بڑا امیریا ہے یہ بڑی مصیبت ہے علماء کی ایک طرف کثرت مدارس عربیہ ایک طرف بڑھ رہے ہیں اور جگہ جگہ مفتیان کرام دستیاب ہیں ان کی دریا بہ رہی ہے نورانی رکانی مجلسوں کی برسات ہو رہی ہے لیکن پورے عالم میں غور کیجیے گا پوری دنیا میں آپ ایک سرسری نگاہ ڈالیے سب سے بڑی مظلوم قوم بچھڑی ہوئی قوم اللہ کے عذاب کی شکار قوم وہ کون سی ہے کس قوم کی عورتوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے اور کہاں کس قوم کے نوجوانوں کو قید و بند کی سہوتوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہاں کس قوم کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہاں کس قوم کے سیار اور پردے کو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ دنیا ہے ہزاروں مذاہب ہیں اور ہزاروں مذاہب کے ماننے والے ہیں کسی مذہب کے ساتھ اور ان مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ عیسائی مذہب یہودی مذہب ہندو مذہب بدھ مذہب بتائیے کہاں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہیں مندر سے چھیڑ چھاڑ کہیں گردوارے سے چھیڑ چھاڑ اور کہیں کرسچنوں کی عبادتوں سے عبادت گاہوں سے چھیڑ چھاڑ بات مسجد کے میناروں کی بات آتی ہے ٹوپی کی بات آتی ہے امامے کی بات آتی ہے داڑھی کی بات آتی ہے مداری سے عربیہ کی کل کی بات ہے انگلینڈ کے ایک ہوائی جہاز سے دو خواتین کو اس لیے اتار دیا گیا جرم یہ نہیں تھا کہ بم ان کے ساتھ تھا ہتھیار ان کے ساتھ تھا گولا بارود ان کے ساتھ تھا جرم یہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ خاطی رضی اللہ تعالیٰ نا کے حیا کا دوپٹہ تھا علماء ہے مدارس ہے آپ کے مدرسے فیض القرآن کے ناظم صاحب نے بتایا کم مدت کے اندر اس مدرسے نے حفاظ کو قوم کے حوالے کیا الحمدللہ پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے انٹرنیٹ کھولئے آپ کو علماء کرام کے بیانت اخبار کھولئے شب برات کے احکامات لائبریریاں پر ہیں مسجدوں کی تعداد مدارس کی تعداد اور ان کے فارغوں کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن دوسری طرف خباست اور حرامی پر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں داڑھی منانے والے سوس کھانے والے رشوت کھانے والے نماز چھوڑنے والے عورتوں کو رنڈی کا لباس پہنانے والے کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کیا ہو رہے ہیں بیانات بیان کرنے والا غلط یا لازمل اللہ کا کلام بدل گیا نبی کی حدیثیں بدل گئی یا بیان کرنے والا غلط حدیثوں کو بیان کر رہا ہے کیوں تبدیلی نہیں آ رہی ہے حضرت اطاولہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس قوم پر جو میں نے محنت کی اگر میں قبرستان کے اندر اذان دیتا اور مردوں کو دعوت دیتا اللہ کے گھر آباد ہو جاتے ریگستان کے اندر اگر ہل چلایا جاتا اگ جاتا کہاں غائب ہو گئی داڑیاں جا بدا یہ دونوں سارا کے چہرے کیوں نظر آ رہے ہیں یہ امریکہ کے دل دادا کیوں نظر آ رہے ہیں کیا نماز پڑھی جاتی ہے تقبیر تحریمہ کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ منہ طرف واشنگٹن کے آپ کا قبلہ بدل گیا آپ کا کعبہ بدل گیا کیا کہتا ہے کوئی اختلاف کو چھوڑیے دیوبندی بریلی شافی ہنسی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے رخ کس طرف کر رہا ہے کلیمہ کیا کر رہا ہے اس کی آسمانی کتاب کیا ہے پیغمبر کون ہے کلمہ کیا ہے کیا کوئی کہتا ہے منہ طرف واشنگٹن کے منہ طرف وائٹ ہاؤس کے منہ طرف امریکہ کے تو چہرہ امریکہ کے کتوں کا کیوں بنا ہوا ہے کون سی دنیا میں ایسا ریسرچ سینٹر ہے ایسی تحقیق گاہ ہے کہ اس کے حسب میں نصب میں کسی امریکی کتے کا نکا شامل ہو گیا آخا کا غلام اور مسلمان ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹنے والے اسلام اور مسلمان دشمن کا چہرہ چہرہ نہیں بدلا دل میں ایمان آئے گا ظاہر نہیں بدلا باطن کے اندر آخا کی محبت آئے گی یہ چہرے کیا بتا رہے ہیں یہ ٹی وی کیا بتا رہی ہے یہ گانوں کا چلنا کیا بتا رہا ہے یہ موبائل کے اندر گانوں کے رنگ ٹون حرام زادوں کے زانیوں کے رنگ ٹون یہ کیا بتا رہے ہیں نام فاطمہ نام زینب نام رقیہ نام خطیجہ اور جسم پر رنڈیوں کے کپڑے یہ کیا بتا رہے مسلمانوں کون سی زندگی گزار ہو کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تم سمجھتے ہو سب برات میں جامع مسجد میں جڑ کر دستار بندی کے جلسے میں آ کر ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں گے اللہ دھوکے میں آ جائے گا اور جنت کی سڑک دے دے گا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے گا کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ایک لم حرام کا چالیس دن کی عبادت قبول نہیں خون کے قطرے قطرے میں حرام ملا ہوا ہے لباس حرام کھانا حرام مسکن حرام کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کیا ہے زندگی اور کتنی ذلت کتنی تباہی اور کتنی بربادی کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ جنگل کے درندوں کا حلیہ اپنا لیتے شاید زندگی کامیاب ہو جاتی گیدر کا حلیہ اپنا لیتے لومڑی کا حلیہ اپنا لیتے چیتے اور بھیڑیے کا حلیہ اپنا لیتے ملا دشمن اسلام کا نماز کی ہر رکعت میں سور فاتحہ نہیں پڑھی جاتی اہ دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کیا ہے سیدھا راستہ سراط الزین علیہم اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا فلم والوں پر انعام ہوا زانیوں پر انعام ہوا حرامیوں پر انعام ہوا پیٹ کو کیا کھاتے ہیں آپ اگر کوئی کتے کا گوشت کھائے سندر کا پاخانہ کھائے اور بات سمجھ میں نہ آئے تو بات سمجھنے والی ہے آقا کا کلمہ پڑھ کر قرآن کا نام لے کر کعبے کی طرف رخ پڑھ کر سلیمان عیسا موسا نام رکھ کر سرا کے مستقیم کو ڈونڈ کر یہ کیا طریقہ ہے مسلمانوں کون سی زندگی گزار رہے ہے احساس ہے شعور یہ چہرے یہ لباس یہ معاشرت یہ تہذیب یہ تمدن یہ کلچر یہ گھر کی زندگی یہ بازار کی زندگی یہ انفرادی زندگی یہ اجتماعی زندگی کہیں کوئی اسلام کی بو آ رہی ہے پتا چلتا ہے محمد رسول اللہ ولدین ماہو اشدا علی القفار روحماؤں بینہم تراہم رکان من اللہ سجدہ ان کو دیکھ کر پتا لگتا ہے رکو کی یاد تازہ ہوتی ہے سجدے کی یاد تازہ ہوتی ہے اولیاء اللہ اذا رو ذکر اللہ اللہ کے بندے نیک وہ ہے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے ان چہروں کو دیکھ کر حرام زادوں کی یاد تازہ نہیں ہوتی ان رنڈیوں کے لباس کو دیکھ کر کتے کی شہبت نہیں بھڑکتی گلی میں چلنے والے سندر کی شہرت نہیں کا لباس ماں بیٹیوں کو پہنانے سے پہلے سوچ لیا ہوتا غیر المقوب یا نے ہمل لی اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا قزب ہوا ہے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں سراک المستقیم پر چلا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے اور جن پر تیرا انعام نہیں غصہ ہوا ہے راہ راست سے بچے ہوئے ہیں ان کے راستے پر نہ چلا معاملہ ہوتا ہے زندگی کے اندر سرات مستقیم سے پناہ مانگی جا رہی ہے داڑھی مسلمان کہتا ہے کہ داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت جبہ پہننے کی کیا ضرورت کیا جبے ہی سے اسلام آتا ہے کیا مولیوں کے لباس سے اسلام آتا ہے پینٹ شرٹ پہننے سے نہیں آتا یہ ہوتے لباس کے اصل دل میں ایمان ہونا چاہیے غیر کیا کہے گا مسلمان خود کہہ ہے داڑھی کی ضرورت نہیں مسلمان لڑکی آج کہتی ہے کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے مجھے ہگڑا چاہیے نہ مردہ چاہیے عورتوں جیسا ہولے والا چاہیے ماڈرن کتا چاہیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اللہ کا کار نہیں آئے گا مسلمانوں بتاؤ کہاں اسلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہاں آخا کی زندگی کی جھلک دکھائی دے رہی ہے اور مسلمان مسلقی اختلافات کے اندر پڑا ہوا ہے جماعتی جھگڑوں کے اندر پڑا ہوا ہے یہ مسجد پلا کی یہ مسجد پلا کی یہ طریقہ پلا پارٹی کا یہ طریقہ پلا جماعت کا اور امریکہ گن گن کر مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے کلیم طیبہ کی بنیاد پر وہ کلیمے کی نسبت سے مارے اور ہم مسلک کی بنیاد پر جھگڑے کرتے رہے وہ توحید کا سبق دے رہا کہ ہم حنفی شافی کے تمیز کے بغیر گھروں میں گھس کر آگرہ لوٹ رہے ہیں رفیع بین اور رس دین نہ کرنے کی تمیز کے بغیر ہم ان کے نوجوانوں کو اٹھا رہے ہیں اور مسلمان ہے کہ دیکھیے کیا ہو رہا کمی کسی چیز کی نہیں ہے علماء ہیں استاد ہیں مدارس ہیں سب کچھ ہے یہی قرآن تھا حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کس لیے نکلے تھے اپنے گھر سے ارے تیرا باپ مسلمان تو مسلمان تیرا خاندان مسلمان تیرا حسب و نصب مسلمان تیرا نام مسلمان مرے مسجد سے جنازہ ملے نکاح ہو مسجد سے دفتر نامہ ملے قاضی ملے حضرت عمر فاروق کون تھے ان کے والد کون تھے اسلام کے کٹر دشمن مجال نہیں تھی آپ کے سامنے کوئی اذان دے سکے ہمت نہیں تھی آپ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لے سکے توحید کا نغمہ گا سکے گھر سے نکلے آقا کے قتل کے ارادے سے کون نہیں جانتا واقعہ کو اور بہن کے گھر گئے سورہ تاہ کی آیتیں سنی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نہیں تیس پارے نہیں ایک سو چودہ صورتیں نہیں زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ کے قرآن کو تو سن چکا ہے حضرت موسا کے قصے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو حضرت سلیمان کے قصے کو کتنے اکابرین کے واقعات کو تراوی میں قرآن نہیں پڑھا جاتا فجر میں جہری نماز میں نہیں پڑھا جاتا مغرب میں نہیں پڑھا جاتا عشاء میں نہیں پڑھا جاتا جلسوں میں نہیں پڑھا جاتا قرآن خانی میں نہیں پڑھا جاتا کیا کمی ہے قرآن سننے اور سنانے کی مظاہر قرآن کے جلسوں میں ایک رکو اور اس سے کم اللہ لا الہ الا انا فاقدنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو آخا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے دل کی دنیا بدل گئی کلام پاک کی کچھ آیتیں سن کر کہا کہ بہن صاحبہ آپ مجھے دیجئے کلام بھی پڑھنا چاہتا ہوں بہن بھی حضرت عمر فاروق کی تھی کہا کہ نہیں آپ کو غسل کرنا پڑے گا لا مسو الا المتحر ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا غسل کیا وضو کیا اور قتل کے ارادے سے نکلے آقا کے پاس گئے ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو کر آئے وہی قرآن وہی سورہ تاہو اذان ہو رہی ہے تیرے گھر کی ٹی وی بند ہوئی ناچ گانا بند ہوا اذان کے بعد یہ کام پھرتا ہے یہ کتے ہیں یہ سور ہیں یہ کون سی مخلوق ہے حیال الصلاح کس کے لیے حیال کس کے لیے گلی کا سور صبح ہے اپنا پاخانہ کھانے کے لیے نکل جاتا ہے پرندے اپنے شکار کے لیے نکل جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والا آقا کا غلام جنابت کی حالت کے اندر صبح دس بجے تک گیارہ بجے تک سوئے رہتا ہے اللہ کی آئیں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی تباہ نہیں ہوگا برباد نہیں ہوگا عزتیں نہیں لٹے گی آبرو نہیں لٹے گی نوجوانوں کو قید نہیں کیا جائے گا مسلمان پوری دنیا کے اندر جتنا مسلمان ستایا جا رہا ہے کوئی اور قوم نہیں فلسطین جیسا ایک اور ملک کا نام پیش کرو عراق جیسا ایک اور ملک کا نام پیش کرو افغانستان جیسا ایک اور ملک کا نام پیش کرو ارے افغانستان بہت دور کی بات ہے فلسطین بہت دور کی بات ہے اور عراق بہت دور کی بات ہے اس ملک کے اندر کشمیر کی حالت کیا ہے پتا ہے آپ کو میڈیا یہود و نصارہ کے قبضے میں صحیح خبر ہم تک نہیں پہنچتی کتنے ماں کی آبرو لٹ رہی ہے کتنی بیٹیوں کی عزت فنا ہو رہی ہے مسلمان جی کر فائدہ کیا ہے کون سی گلی شہید سے آباد نہیں ہے کون سا قبرستان شہدا سے بھرا ہوا نہیں ہے کیا جرم کیا خطا کیا غلطی کی انہوں نے کس جرم کے اندر آبرو کو لوٹا جا رہا ہے کس جرم کے اندر نوجوانوں پر ظلم سے تمدھایا جا رہا ہے ہے تجھے پتا کن تم خیر امتین کا لقب پانے والے امت وسط کا لقب پانے والے آج تیری حالت کیا ہو گئی تیرے میناروں کو گرانے کی بات کیوں کی جا رہی ہے کتنے ممالک کے اندر ننگی چلنے پر انعام اور برقع پہننے پر جرمانہ ڈالا جا رہا ہے کیا کیا تھا ہم نے کسی مندر سے چھیڑ چھاڑ کی کسی گردوارے سے چھیڑ چھاڑ کی کسی مذہبی کتاب کے ساتھ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی ارے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا آقا کی سنت ہمیں معلوم نہیں آقا کا چہرہ ہمیں معلوم نہیں آقا کی تہذیب ہمیں معلوم نہیں آقا کا کلچر ہمیں معلوم نہیں بائبل میں ملیا کرنے جائیں گے ہم مہا بھارت اور گیتا اور رام اور رامائن کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے جائے گی قوم مسجد کو آباد نہ کر سکے مندروں کو مٹانے کی فکر ہم کریں گے بت پرستی اور شرک کو ختم کر ارے بے وقوف ہے قوم مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی ہے جو مسلمان اپنے محبوب کے عزت کی لاج نہ رکھ سکا آبرو نہ رکھ سکا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے وہ آخا کے نام کو گانوں میں استعمال رنگیوں نے نہیں کیا فلموں نے نہیں کیا قرآن کی تعلیم کیا ان امریکی کتوں نے نہیں کی کیا بوٹو تلے اس کلا میں پاک کو نہیں روندا گیا کیا گولی نہیں چلائی گئی کیا ان کے پٹاخے بنا کر نہیں پھوڑے گئے کیا کر لیا تو نے کیا کر لیا نبی کی داڑھی کی آبرو نہ رکھ سکا حضرت فاطمت الزہرا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے کی لاج نہ رکھ سکا تو گدھے ہیں بے وقوف ہیں ایک نمبر کے جو ہمیں دہشت کرتے تھے ہیں دعا کرو ہم دہشت گرد بن جائے ہم اس کو سعادت کا تمغہ سمجھتے ہیں قرآن کے لیے کوئی جیے قرآن کے لیے کوئی مرے نبی کے لیے کوئی جیے نبی کے لیے کوئی مرے اللہ کے لیے کوئی جیے اللہ کے لیے کوئی مرے آقا کی حرمت کے لیے کوئی جیے آقا کی حرمت کے لیے کوئی مرے دنیا کے کتوں اگر ہم تمہیں دہشت گرد کہتے ہو تو کہو یہ ہم اس کو سادر کا تمغہ سمجھتے ہیں بے وقوفی ہے تمہاری دعا کرو کہ ہم دہشت گرد بن جائے دین کے لیے جینا سیکھیں دین کے لیے مرنا سیکھیں آقا کے لیے جینا سیکھیں آقا کے لیے مرنا سیکھیں ہمیں کھیتوں سے فرصت نہیں ہمیں دولت سے فرصت فرصت نہیں ہمیں فیشن سے فرصت نہیں ہمیں کافروں اور چماروں کی نقالی کرنے سے فرصت نہیں ہمیں مستقی جھمیلے سے فرصت نہیں ہمیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں ہمیں جھوٹ اور قیمت اور بہتان سے فرصت نہیں اور کہنے لگے ہمیں دہشت گرد دعا کرو کہ دہشت گرد ہو جائے اللہ کرے ان کی زبان آمین ہو جائے ہر چلتا پھرتا بچہ معاذ اور معاوض بن جائے ہر نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے ہر بوڑھا حضرت ابو بکر صدیق بن جائے دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بنا لے ہم چاہتے ہیں فیقول دین و کل اللہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ دین اسلام غالب آ جائے ہم چاہتے ہیں اللہ بلکہ مدری ولا بوری اللہ طیبت عزیز وزلیم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری نسلوں کے اندر اے اللہ یہ منظر دکھا دے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں سور کے پاخانے کے پجاری بنے ہوئے ہیں ادا نوری علی السلام فسعو جمعہ فصل اللہ تو کہتا ہے کہ نماز کی پکار ہو جائے اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے بلایا جائے تو کہتا ہے حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے کپڑے کا کاروبار حلال ہے برتن کا کاروبار حلال ہے زمین کا کاروبار حلال ہے لیکن اذان کے بعد حرام ہو جاتا ہے جو قوم اللہ کی نماز کے لیے وقتی طور پر کاروبار کی قربانی نہ دے سکے نماز چل رہی ہوتی ہے یہ ندا لگائی جاتی ہے لا نہ ہو یہ حاضر خوراک فی لال لکم تقریب کے کلام پاک پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر لب و لہم نہ کرو شور و غل نہ کرو مسجد کی دکان کرائے کی ہوتی ہے اس حرامی سوبر کا ٹی وی بند نہیں ہوتا امریکہ دعا کر کے ہم دہشت گرد جاتے ہے ہم اسلام کے لیے جینے والے مرنے والے بن جائے ہم حضرت حسین کے خون کی یاد رکھنے والے بن جائے حضرت مدنی کی قربانی کی یاد رکھنے والے بن جائے ریشمی رومال کی تحریر ہمارے قابل پر اس کا بہت زیادہ ہے ہمارے اکادمی میں کالے پانی میں جو قربانی ہوئی ہمارے اندر وہ احساس بیدار ہوتا ہے کیا ہے جینا مسلمانوں کیا ہے مسجد کی دکان مسجد کے اندر تلاوت ہوتی ہے تراوی ہوتی ہے اور مسجد کی دکانوں کے اندر ٹی وی چلتا ہے ایک چلتا ہے اور ہم دہشت گرد ایک کتا باقی رہتا ایک مندر کی گڈی باقی رہتی ایک غیر اللہ کا نام لینے والا کیا وہ منظر نہیں آتا کیا آخا نے فرمایا ایک یہودی کتا کسی پتھر کی آڑ میں پناہ لے گا اور مسلمان گزر رہا ہوگا اور اس یہودی کو دیکھ نہ پائے گا تو وہ پتھر کہے گا ارے مسلمان بھیا کہاں جا رہا ہے میرے پیچھے یہودی کتا چھپا ہوا ہے وہ جائے گا ہدفت لائے گا اور اس یہودی کتے کو ذبح کر دے گا کب آئے گا یہ منظر کب دیکھیں گی یہ سے کب آسمان کے فرشتے یہ نظارہ دیکھیں گے آسمان تو یہ دیکھ رہا ہے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں سبحان امن زین بل بلو پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا اور یہ کمینہ کتا سور کے متو سے پیدا ہونے والا نبی کا دشمن اولیاء کا دشمن صحابہ کا دشمن اور انگریزوں کا عاشق یہودیوں کا عاشق عیسائی کتوں کا عاشق مغربی کلچر کا عاشق اور بوسینیا کی تیرہ تیرہ سال امت مسلمہ کی بیٹیوں کو لے کر جن حرامی کتوں نے سمرے میں ان کو باندھ کر ان کے حمل کے اندر حرام کے رقتے قرار دیے کمینوں تمہیں چہرہ بھی پسند آیا تو اسے حرامی اور زانیوں کا چہرہ شرم کرو صبح سویرے نہار پہ نہار لو سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کے نالی میں ڈال کر اے کبھی نہیں تجھے ملا کیا مجھے بتاؤ آمین زور سے کہنے آہستہ کہنے میں اختلاف سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے فاتحہ کرنے عرس کرنے چھٹی کرنے چلا کرنے میں اختلاف ہے داڑھی رکھنے میں تو کہاں بچ کر جائے گا ہر کہاں جائے گا تو اپنی حیات طیبہ کے اندر ایک عیسائی بادشاہ کا قاصد اور نمائندہ ایمبیسیڈر جب آیا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ نے کہا بات تو بعد میں ہوگی پہلے چہرہ نبیوں والا بناؤ دکار دیا اپنی حیات طیبہ کے اندر میدان نشر میں میرے بہبود کے ہاتھوں تم ہوز اے کا پانی دو گے اس داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ حوض کوسر قریب جاؤ گے کیا میرے آخا نہیں پڑ پائیں گے سو کم لکم سو کم لکھم چلے جاؤ چلے جاؤ یہ بدلا دینی بادی کہ میرے جانے کے بعد تم نے دین تو کا چہرہ بھی بدل دیا لباس بھی بدل دیا تہذیب بھی بدل دیا کلچر بھی بدل دیا کیا ملتا ہے مسلمانوں میرے محبوب کے دل کو چکا کر تمہیں کیا ملتا ہے جو حضرات ہم ایک نیا مسئلہ بنا بتانے والے ہیں علماء کرام کی موجودگی کے اندر اب تک آپ نے حج کے فضائل سنے ہوں گے عمرے کے فضائل سنے ہوں گے علماء کہتے ہیں ول حج المبر الا جنا حج مبرور کا بدلا جو ہے سوائے بھائی کون فوٹو پکڑ رہا ہے گناہ کبیرہ ہے قیامت کے دن جان ڈالنی پڑے گی بھیا یہ مجلس کچھ بچی ہوئے ہیں اللہ کے گھر کچھ بچے ہوئے ہیں مدارس کا ماحول کچھ بچا ہوا ہے اسے گندا نہ کرو اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ بازار گندے ہو چکے گھر گندے ہو چکے شادی کی محفل گندی ہو چکی عورت گندی ہو چکی نوجوان گندا ہو چکا اللہ کے قرآن کے محفل کو گندا کرتے گناہ کبیرہ ہے اکبر القبائر ہے کیا ملتا ہے تمہیں قیامت کے دن جان ڈالنی پڑے گی تمہیں یہ نہ کہو فلا ملا اخبار میں آتا تھا ٹی وی کے اندر آتا تھا ملا اور ملا کا باپ دلیل نہیں نبی ہمارے لیے دلیل ہے قرآن ہمارے لیے دلیل ہے حدیث ہمارے لیے دلیل ہے میرے محبوب نے فرمایا ترقی کمرائن لیکن تزلم تم نہیں ماں کتاب اللہ ہی سنتی میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو کا مفتی نہیں کہا بریلی کا خاصی نہیں کہا وہ ابدس نہیں کہا ملا نہیں کہا کہا یہ کہا اللہ کی کتاب اور میری سنت کل یہ نہیں کہنا کہ دادلوم کا فلاں مدرس آتا تھا فلاں شیخ الحدیث آتا تھا وہ اپنی خبر کی جھڑکی دے لے گا اس کے کرنے سے کوئی گناہ حلال نہیں ہو جاتا نبی کو اختیار نہیں تھا کہ نبی کسی حلال کو حرام کرتے اور حرام کو حلال کرتے یا یوہن نبی لیما تو ما اللہ میں تو چیلنج دیتا ہوں کہ جو علماء کرام میلاد کے اسٹیج پر اسلائی معاشرہ کے اسٹیج پر یا جمیت کے پلیٹ فارم سے اگر ویڈیو گرافی کرتے ہیں اگر تصویر کرتے ہیں کشی کرتے ہیں یا تو یہ کہو کہ تصویر کی روایتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور تصویر حلال ہے اگر مگر سے کام نہیں چلتا تعبیلات سے کام نہیں چلتا تعبیلات کرنا یہود کا کام ہے نسارا کتوں کا کام ہے عیسائیوں کا کام ہے مسلک کہ دیوبند کا کام نہیں اگر مگر سے کام لینا تم صاف کہو ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں قرآن کو مت بدلو حدیث کو مت بدلو یہ کچھ مجلسیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں قرآن کی نسبت سے حدیث کی نسبت سے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان مجلسوں کو اللہ کے لیے گندا نہ کرو موبائل کے اندر اور آئی پاڈ اندر کیمرہ کشی نہ کرے گناہ کبیرہ ہے اور قیامت کے لیے تمہیں جان ڈالنی پڑے گی میں عرض کر رہا تھا علماء کرام نے تو آپ کو ترغیب دلائی ہو حج کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے ریاض الجنہ میں اعتقاد کرنا چاہیے نبی کے روزی کی جالی پکڑ کر السلام وسلام علی کا یا رسول اللہ کہنا چاہیے علماء تم گواہ رہنا شب برات میرا اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے ہر دن وہ آتا ہے لیکن آج خاص طور سے آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے حل مستقرین مستقل اختر اللہ خاص طور سے میرے اللہ تم گواہ ہے اے فرشتے تم گواہ ہو اے علماء تم گواہ اے مجلس تم ذرا اے اللہ اے رب کائنات تو عادل شاہد ہے میں یہ کہہ رہا ہوں داڑھی منا کتا داڑھی بڑھانے والوں اور بے پردہ عورت انہیں بات کام کھول کر سن لو بات اگر غلط ہے میں تمہارے شہر کا میں مہمان ہوں میں پردیسی ہوں زکات تک لینے کا میں محتاج ہوں مجھے ٹکڑے کر کر کتے کو کھلا دینا گفٹ کے حوالے کر دینا داڑھی مڈے کو ہٹ کرنا جائز نہیں بے پردہ رنگی عورت کو ہٹ کرنا جائز نہیں میرے نبی کے روزے کے پاس جانا جائز نہیں آپ سوچتے ہوں گے حضرت ذرا زبان سوال کر کام لیجیے اگر وہ جائیں گے حجب اللہ کے لیے ہو سکتا ہے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں نبی کے روزے کے بعد جائیں ہدایت کے فیصلے ہو جائیں نہیں نہیں ہدایت تو نہیں دل پر لگے گا ختم اللہ والا والا والا افسارہم اے نبی کے چہرے کے دشمن اے نبی کے تہذیب کے دشمن اے نبی کے کلچر کے دشمن اے نبی کے سیرت و سورت کے دشمن تو کرینا اس لائق نہیں ہے تیرے لیے آیت ہے ان المشرکون نجس فلا یقرب المسد الحرام بادہ عام ہی مشرقین کتوں کو کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد تم اللہ کے حرم میں نہیں آ سکتے محمد کے حرم میں نہیں آ سکتے انہی کے ساتھ تمہارا مقام ہے داڑھی مڈانے والے کتوں اور بے پردہ جانے والی رنڈی عورتوں تمہارے لیے اجازت نہیں میرے اللہ کے گھر میں قدم رکھو میرے محبوب کے روزے کے پاس قدم رکھو اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اب سن سنوا اللہ رسولہ لحمد اللہ پھر دنیا والا جو اللہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے ان پر اللہ کی پکار ہے پوچھو تم بریلوی مکتب فکر کو ہو تم عرف کرنے والے ہو تم قوالی کرنے والے ہو تم فاتحہ دلانے والے ہو تم چھٹی کرنے والے ہو خواجہ کی تم جماعت میں نکلنے والے ہو تم حاجی ہو کہ پاجی اپنے عالم سے پوچھو اپنے مفتی سے پوچھو نبی کو ایزا دینے والا اللہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والا کیا نبی کو داری میرے چہرے سے تکلیف نہیں ہوتی کیا نبی کو ان رنڈیوں کا لباس دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی کیا میرے آقا کے پاس میرے محبوب کے پاس قیل القلوب کے اندر ایک خاتون جب ایک سوال نامہ دیا اور ہاتھ سے پیش کیا کیا میرے آقا نے اس قاتل کو نہیں کہا تھا کہ اپنے ہتھیلیوں پر اپنے ہاتھ پر مہندی لگا کر اپنے رنگ کا پردہ کیا کرو وہ آقا کہ جس کی حیا کے سامنے دنیا کی شرم حیا شرمسار ہے وہ آقا کہ آپ کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ سے کوئی بے حیائی کا کام سرجک ہو سکتا ہے آپ نے اس خاتون کے ہاتھ کے سفیدی کو پردہ کرنے کا حکم دیا وہ آقا میرے فاطمہ نام کی لڑکی زینب نام کی لڑکی رخیہ نام کی لڑکی فلم میں کام کرنے والی لڑکیوں کا لباس پہن کر میرے محبوب کے پر جائے گی کیا میرے آقا دعا دیں گے یا میرے آقا کے دل کو اذیت ہوگی کلام پاک کا بائیسو پارا میرا اللہ کہتا ہے ان لبین دوم اللہ و رسول جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم اللہ ان پر کر عمرہ مقبول ہونا وہاں اعتکاف قبول ہونا وہاں نبی کے روزوں پر درود و سلام قبول ہونا یہ بہت دور کی بات کری غیروں کا چہرہ اپنانے والوں غیروں کی تہذیب اپنانے والوں غیروں کے کلچر اپنانے والوں لحم اللہ اللہ کی فٹکار لے کر تم واپس آتے ہو وہاں سے لانت کا ٹوک ڈال کر آتے ہو کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا ولن ترجا انکل یہود ولن نسارا ہتھا تب تبیا مل تم سمجھو گے داڑیاں مڈا کر تمہیں پارلیمنٹ میں نمائندگی مل جائے گی تم سمجھو گے و نسارا کا لباس تم پہن کر تمہیں تمہیں یہ ملنے کا پوسٹ مل جائے گا نہیں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو لال تقہیر مفین کا مفنی میرا اللہ کہتا ہے کافر اور ہے مسلمان اور ہے جنتی اور ہے جہنمی اور ہے نبی کا چہرے والا اور ہے یا سارا کا چہرے والا اور ہے ماں کے پیٹ میں مسلمانوں روزی کو لکھ دیا گیا دانے پانی کو لکھ دیا گیا زندگی اور موت کو لکھ دیا گیا پوری دنیا کی مٹی آ جائے وقت کا فرعون آ جائے وقت کا دجال آ جائے وقت کا قانون آ جائے وقت کا و کسرا آ جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ نے ملک الموت کو کہہ رکھا ہے کہ دیکھو کسی بندے کا اگر ایک دانے پر نام ہو پانی کے ایک قطرے پر نام ہو خبردار لن لنتبوتا ہفتہ دستکار اس کی روزی ختم ہونے سے پہلے تم اس کی روح کو نہیں خرچ کر سکتے مسلمانوں اللہ پر ایمان ہے یا امریکہ پر ایمان ہے مسلمانوں اللہ اور آخرت کو ماننے والے یا بائبل کو ماننے والے جانا ہے چلے جاؤ میرے محبوب کا دل کیوں دکھاتے ہیں میرے آخر کا دل کیوں دکھاتے ہیں کیا ملتا ہے تمہیں مکے میں کافری ہے میرے کو سکون سے جینے نہیں دیا راستے کے اندر جاؤ بچھایا کرتے تھے کانٹے بچھایا کرتے تھے میرا اللہ آسمان سے لکھن دیا آگے کہا انعد خلق جاتی اے محمد ساری دنیا کے سارے اخلاق کا چشمہ آپ کے قدموں سے نکلتا ہے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ آتا ہے آپ کو ساحل کہنے والوں نے آپ کو جادوگر کہا آپ کو شاہد کہا آپ کو قابل کہا آپ کو تکلیفیں دی گئی حرم محترم کے اندر آپ سجدہ کر رہے تھے کسی نے اونٹ کے جھڑی کو آپ کے اوپر ڈال دیا تھا پوری دنیا کی آپ کے کی قسم کھا سکتی ہیں پوری دنیا کی پاکستیاں آپ کے نام پر ختم ہو جائے گی آپ کے راستے کے اندر کاٹا ڈالا گیا آپ کو شاہین کہا گیا آپ کو قاسم کہا گیا مکے کے اندر عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیا گیا شیر ابھی تعلیم کے اندر حالت یہ تھی کہ چمڑے کے پانی میں دھو کر کھایا کرتے تھے اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے پیشاب کیا کھڑاہٹ کی آواز آئی اور پیشاب کرنے کے بعد میں نے دیکھا وہ چمڑا تھا میں نے دھویا پانی میں بھگویا اور میرے دن کا پورا میری غذا بن گئی مسلمانوں بڑی تقریب کے ساتھ تعریف کا سفر ہوا علی تعریف کے مرحلے سے آپ گزرے مدینہ طیبہ کے اندر آئے مدینہ طیبہ کے اندر یہ منافقین کچھ کم ستایا کرتے تھے یہ یہود یہ نصارہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ عبداللہ ابن ابئی نے سلیم کی ٹولی ایک ایک منافق کا نام معلوم تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فہرست دے دی تھی اور کہا تھا ادا جا کر جاسنس رسول اللہ و اللہ کال رسول و اللہ یسد ان الدین آ کر آپ کے سامنے کلی میں طیبہ پڑھتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہیں و اللہ یسد اللہ گواہی دیتا ہے یہ ایک نمبر کے جھوٹے ایک نمبر کے مکار نے یہ ساری فہرست حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو مرحمت فرما دی تھی چین سے رہنے نہیں دیا نہ دن میں سکون سے رہتے تھے نہ رات میں آرام سے رہتے تھے اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالانہ فرماتی ہے کہ سیدے کے اندر چلے گئے لگتا تھا کہ آپ دنیا سے پکا کروا گئے اتنا لمبا سجدہ آقا آپ پر قرآن اترا آپ امام الانبیاء آپ سید الانبیاء آپ سید ملاقات آپ ساقی کوثر آپ آپ مصر مقام محمود آپ کو دیا گیا اللہ نے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا اے آخا مکہ طیبہ کے اندر حرم پہلے سے تھا صفا پہلے سے تھا مرغا پہلے سے تھا مزدلفہ پہلے سے تھا ارکاش پہلے سے تھا اور یہ بڑا مقدس مقامات تھے زمزم کا کنواں تھا آپ کی شان کے کیا کہنے آپ کے مقام کے کیا کہنے کہ اللہ نے کہا لا بحاد بحاد البلد وان تحیل البلد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس شہر کے اندر مکہ پہلے تھا اے اللہ آپ نے کیا مکے کی وجہ سے قسم کھائی اے اللہ کیا صفا کی چوٹی کی وجہ سے قسم کھائی اے اللہ کیا مربع کے پہاڑ کی وجہ سے قسم کھائی اے اللہ جنت کے چشموں سے زیادہ قیمتی پانی زمزم کے کنویں کی وجہ سے قسم کھائی اے اللہ مینا کے اندر تیرا ملون اور مردود دشمن شیطان مقید ہے اس وجہ سے قسم کھائی اے رب کائنات مزدلفہ کی رات ہزاروں سب قدر سے زیادہ قیمتی ہے اس وجہ سے قسم کھائی اے رب کائنات ارفاق کا ایک لمحہ پوری دنیا کی قیمت سے اور پوری دنیا کی حیات سے زیادہ قیمتی ہے اللہ نے کہا لاسن رحادل بلت وان فری لوگ بحاظ حاصل اے محمد تیرے قدم مکے میں پڑے اس وجہ سے یہ مکہ قیمتی ہو گیا اس وجہ سے ہم اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں میرا رب تو یوں تعریف کرے وہ وہ سجا نہ رب دا کا رب کا ماں خلا ولل آخر تو من بولا آپ کے دن کی قسم آپ کے رات کی قسم آپ کے قلب کی قسم آپ کے جان کی قسم آپ کے جیسو کی قسم آپ کو رب چھوڑنے والا نہیں ہے اتنا محبت کرنے والا رب کائنات مکے مدینے میں آپ کی حیات کیا تھی مدینے طیبہ میں آپ کی حیات کیا تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دولت قدے میں آپ تشریف لے گئے اب پوچھا ابا جان سفر پر جانے سے پہلے آیا کرتے تھے سفر سے واپسی پر لوٹنے پر آیا کرتے تھے یہ بے وقت کا آنا پیسہ کہا فاطمہ بیٹی ایک روٹی کا ٹکڑا تو دے دینا بیٹی کا ٹکڑا دیا گیا آپ نے اٹھایا آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں نکلنے لگی آپ رونے لگے زارو قطار باپ کی اس منظر کو دیکھ کر سوچنے لگی مسلمانوں کیا ملتا ہے میرے محبوب کے دل کو مسلمانوں کیا ملتا ہے کیا بگاڑا ہے تمہارا میرے نے جو لوگ تمہارے دشمن ہیں ان کے نقش قدم چلتے ان کا چہرہ اپناتے ہو ان کی صرف ہم بڑھتے ہو ان کا کلچر ہم جاتے ہو ان کے سامان لیتے ہو صبح شام فلم دیکھتے ہو اور ان پر ہو میرے آخا تو بڑھتے تھے تمہارے لیے روٹی تھے تمہارے لیے ترقی تھے تمہارے لیے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے میرے آخا کے دل کو دکھا کر حضرت فاطمہ والے کہا ابا کیوں رو رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی بیٹی نے آپ کو کا نمبر دے دیا بیٹی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مجھے حرام بنوا دے دیا بیٹی بات اصل یہ ہے کہ تیرے باپ بہت بیٹے کوئی چیز داخل ہوئے تیرے کی عزت اور جلالت کی قسم آج تین دنوں تین رات ہو گئے آج یہ پہلا بھی تھی تیرے باپ کے پیٹ میں داخل ہو رہا ہے فخر فخر امت کے لیے برداشت کیا آخا اللہ نے آپ کو عورت کا پہاڑ سولہ بنا کر دینا چاہ رہا تھا کیسر کسرا کی کنگن آپ کے خطبوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا اللہ نے میراج کے اندر جنت کے خطا میں آپ کے خطبوں کے اندر ڈال دیے جنت کی ہر ہو آپ سے نکاح کرنے کے لیے بیٹا جنت کا ہر غلام آپ کی غلامی میں آنے کے لیے زمین و آسمان آپ کے غلامی میں آنے کے لیے دیتا لیکن امت کے خاطر آپ نے فخر و فاقی کو اٹھایا گالیوں کو سہا اور اتنا برداشت کیا اتنا برداشت کیا کہ پیدا کرنے والے کو رحم آ گیا اللہ نے کہا لال کا باقی اور نفس کا اللہ آسانی ان لڑکیوں کی جو سکا اے محبت اپنے آپ کو آپ گلا دیں گے اپنے کو ختم کر دیں گے آپ اپنی ساتھ پر رحم کیجیے اپنی ساتھ پر کرم کیجیے مسلمان جب بھی لباس چھوڑتا ہے میرے محبوب کی آنکھوں میں سلاخ گرم کر کر آنکھوں میں چبانے سے جو تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو وہ تکلیف ہوتی ہے مسلمان جب تیری کوئی عورت جب تیری خاندان کی کوئی بہو بیٹی ننگی جاتی ہے بے پردہ جاتی ہے میرے آخات پرک جاتے ہیں میرے آقا نکل جاتے ہیں اس امت یہ امت آسمان سے نہیں گئی یہ اس پر زمین سے کھیت کے اندر نہیں اگ گئی سمندر کے لہروں میں نہیں پیدا ہو گئی یہ امت میرے آخا کے سے بنی ہے یہ امت میرے آخا کے آسو کے خطرے سے بنی ہے یہ امت میرے آخا کی قربانی سے بنی ہے یہ امت سے بنی ہے یہ امت تاریخ کے پتھروں سے بنی ہے یہ امت عہد کے سے بنی ہے یہ امت پہ پیٹ روایت میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں جیسے اعمال پیش ہوتے ہیں میرے آقا کے کے دربار میں امت اعمال پیش ہوتے ہیں تیری بے نمازی کی کیفیت تیرے سر کی کیفیت تیرے حرابی پنے کی کیفیت تیری علماء دشمنی تیری اولیاء دشمنی تیری مساجد دشمنی تیری مدارس دشمنی میرے آقا کے دربار میں جاتی ہے میرے آقا تڑپ جاتے ہیں میرے آقا مچل جاتے ہیں فرماتے ہیں اے اللہ کیا یہ محبت ہے کہ جس کے لیے میں اپنے نوازوں کو قربان کر دیا اے اللہ کیا یہ محبت ہے کہ دنیا میں جاتے وقت میں اس امت کے لیے رویا تھا تڑپا تھا دنیا کا ہر نانا اپنے نوازے کو بلاتا ہے دنیا کا ہر دادا اپنے پوترے کو بلاتا ہے دنیا کا ہر شوہر بیوی کو قریب کرنا چاہتا ہے اور دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کو قریب کرنا چاہتے ہیں اے رب تو گواہ ہے میری فاطمہ زندی تھی میری رقیہ زندی تھی عائشہ زندی تھی ازباج ہیں بیٹیاں تھی اما حضرت عائشہ کے گود کے اندر سر رکھا ہوا تھا سکرات کی امت کی سختی کو میں نے اپنے اوپر جھیل لیا تھا اور حالت یہ تھی کہ بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اتنی سختی آتی تھی سکرات کی اتنی سختی آتی تھی آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور لکڑی کے برتن کے اندر پانی رکھا ہوا تھا آپ ہاتھ ملتے چہرے انور پر پھیرتے اور دعا کرتے اللہ اللہ سکرا کی موت اے اللہ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے موت کی سختی بہت بھیانک ہے اے اللہ میری مدد پر گا میری نصرت فرما ہوش آتا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں ہاتھ جوڑ کر تجھے کہتا ہوں میں چندہ دینے کے لیے نہیں آیا میں پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا میں آپ کی فکر لے کر آیا ہو ایک طرف لے کر آیا ہو ایک گزر لے کر آیا ہو میرے بھائی تجھے اللہ کے قابل کا واسطہ تجھے نبی کے روزے کا واسطہ تجھے اولیاء کے تقدس کا واسطہ تجھے قرآن کے پاروں کا واسطہ تجھے بخاری کی روایتوں کا واسطہ تجھے مسلم کی حدیثوں کا واسطہ تجھے ترمیزی کی حدیثوں کا واسطہ اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا تو جس سمت قدم اٹھا رہا ہے یہ تباہی کی سمت ہے یہ بربادی کی سمت ہے دیکھ مان آپ کے قریب جانے سے کسی کی پیاس نہیں بجتی ہے دیکھ بھائی مان لے تو جنگل کی طرف جا رہا ہے آبادی نہیں ہے تو قبرستان کی طرف جا رہا ہے وہ ہے آ میرے نبی تجھے بلا رہے ہیں آ اللہ کا حرم تجھے بلا رہا ہے آ اللہ کا قرآن تجھے بلا رہا ہے آ میرے نبی کے دل کی صدا بلا رہی ہے حضرت حسین کا خون تجھے بلا رہا ہے حضرت حسن کی شہادت تجھے بلا رہی ہے بدر تڑپ رہا ہے حنین تڑپ رہا ہے کربلا تڑپ رہا ہے میرے آقا کے چہرے پر آپ کے زندان مبارک شہید ہو گیا آپ کے چہرے پر ایک جو ہے کی لگ گئی خون سے لہو لہان ہو گیا وہ چہرہ تڑپ تڑپ کر تجھے بلا رہا ہے بہی یہ زندگی تجھے تباہ کر دے گی یہ زندگی برباد کر دے گی عزت قرآن میں ہے عزت دین میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولا کن مولا فکین اللہ دنیا میں عزت نہیں ہے مال میں عزت نہیں ہے اگر مال میں عزت ہوتی تو دنیا میں سب سے بڑا عزت والا قانون ہوتا اگر حکومت اور سلطنت میں عزت ہوتی دنیا میں سب سے بڑی عزت والا فرعون ہوتا نہیں میرے بھائی خوبصورتی میں عزت ہوتی ابو لہب کا نام عبد العزا تھا اتنا خوبصورت تھا چہرے پر وہ شعلے بھڑک رہے تھے اپنا نام اس نے ابو لہب رکھ لیا تھا میرے رب نے اپنے کلام کے تیس پارے میں ایک سو چودہ سورتوں میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں کسی دشمن کا نام نہیں لیا ابو لہب کا نام لیا اور آنے والی قیامت تک کے ابو لہبوں کو اللہ نے کہہ دیا اور کریم لگاؤ اور فیرنوڈی لگاؤ اور تم کیمیکل استعمال کرو اور امریکہ کے کتوں کی نقالی کرو تب تک ابھی لہبی مطلب باغنا ابو لہب تباہ ہو گیا ابو لہب برباد ہو گیا نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی نہ سچا وہ زمانے کا ابو لہب کام میں آیا کامیاب ہوا نہ قیامت تک کا کوئی ابو لہب کامیاب ہوگا مسلمانوں اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ آج کی اس بابرکت مدریس کا واسطہ دیکھو کل قیامت کے دن پچھتا چاہو گے قبر کے اندر اجدا آئے گا تو پچھتا ہوگے قبر میں پسلیاں ملیں گی میرے نے کون سی حدیث کی کتاب ہے کہ بابو اس بات کی عذاب قبر عذاب قبر کا بیان آپ نے بیان نہ کیا ہو عذاب قبر برحق ہے قبر کے اندر پسلیوں کا ملنا برحق ہے قبر کے اندر اجدے اور شام کا مسلط ہونا برحق ہے اور اس کے کہ وہ شام مسلط ہو پسلیاں ملے اور اجدا پھن مارے اور تم زمین کے اندر دفن ہو اور قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھولا جائے اور قیامت کی رسوائی ہو اور بائیں ہاتھ کے اندر نہ میں امان دیا جائے پل سراج کے اندر کٹ کر گرو میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس دن کا پچھتانا کوئی کام کام نہیں آئے گا اور اس دن کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا سوائے تباہی کے سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں اور کچھ نہیں ہوگا کل بسم اللہ کی بات یاد آئے گی اس مولوی کی بات یاد آئے گی لیکن اس دن یہ بات کوئی نفع نہیں پہنچائے گی آج یہ مبارک مجلس آج یہ حفاظ قرآن کی دستار بندی کی مجلس آج رب کائنات یہ میرا اللہ آسمان دنیا میں حدیث کہتی ہے آسمان دنیا میں آ کر ہمارے بول کو سن رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں مسلمانوں اس مجلس کے اندر توبہ کر لو ایمان کی تجدید کر لو اپنے چہروں پر سنت لے آؤ اپنے گھروں سے ٹی وی کا جنازہ نکال دو بے حیائی کا جنازہ نکال دو بے شرمی کا جنازہ نکال دو کہو ہم جیئیں گے بعد اور باغ کی طرح کہو ہم جیئیں گے حضرت عثمان غنی کی طرح کہو ہم جیئیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح کہو ہم جیئیں گے حضرت ٹیپو سلطان کی طرح کہو اے اللہ ان سلاتی مماتی وہ رب العالمین اے اللہ اب تک بیوی کے حیض و نفاق کے لیے جینا تھا اے رب کائنات اولاد کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے کے لیے جینا مرنا تھا اے رب کائنات دولت اور مال کے پجاری بن کر جینا اور لڑ رہا تھا اے رب آج ہمیں سمجھ میں آ گیا ہمارے آقا کی قربانیاں سمجھ میں آ گئی آج دین سمجھ میں آ گیا اے فرشتوں آج کے بعد تم ہمیں نماز کے وقت دنیا کی پوجا میں نہیں دیکھو گے اے فرشتوں آج کے بعد ہمارے گھروں کے اندر رنڈیوں کا گانا نہیں سنو گے صبح ہوگی فرشتوں تم گواہ رہنا ان مسلمانوں کے گھروں سے سورہ یاسین کی صدا نکلے گی اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ مغرب اور عشاء کے بعد سورہ باقیہ کی تلاوت کی جائے گی اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جمعہ کا دن ہوگا سورہ کاف کی تلاوت کی جائے گی اور آقا پر درد بھیجا جائے گا اب کوئی کوئی بلیڈ اس چہرے پر نہیں چلے گا کوئی اس طرح نہیں چلے گا ہاں گلے پر چل سکتا ہے اور حضرت حسین کی یاد کو تازہ کیا جا سکتا ہے ہاں بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کی جن کتوں نے آبرو لوٹی ان کا انتخاب لینے کے لیے اور جن سبروں کے اولاد نے اور جن کتوں کی نسلوں نے ہماری مساجد کو پامال کیا ہماری مدارس کو پامال کیا ہمارے علماء کی پگڑیوں کو کھلواڑا بنایا اے کتوں آج گڑا رہنا اس شب مقدس کے اندر اس مبارک مجلس کے اندر آج کے بعد تمہارا برا وقت آ چکا ہے تمہاری الٹی گنتی آ چکی ہے ہماری موجودگی کے اندر جب صحابہ چیتڑے نہ کرتے تھے فخر پاکہ تھا روم اس وقت کا آج کا امریکہ کیا ہوگا ایک ملک پر حملہ کرنے کے لیے بیسوں ملک سے مانگ کر حملہ کر رہا ہے وہ ملک کہ جہاں پر ایک برتن نہیں بنتا ایک چپل نہیں بنتا ایک سوئی نہیں بنتی ہتھیار بننا ایک فورٹی سیون بننا بارود بننا گولا بننا یہ بہت دور کی بات اس غریب ملک پر حملہ کرنے کے لیے سترہ ملکوں اور بائیس ملکوں سے کا بھکاری وہ قیصر وہ کسرا وہ روم وہ سپر پاور تھے ان کو اپنی طاقت پر ناخ تھا جب چیتڑے پہنا کرتے تھے نبی کی غلامی کیا کرتے تھے صبح شام ان کا ترانہ تھا کہ یا یوہن نبی ہر ظلم وین کتاب وہ سورہ انفان پڑھنے والے تھے وہ سورہ توبہ پڑھنے والے تھے میں اپنے بچوں کو بدر کے شہداء کے واقعات کو سنایا کرتی تھی میں اپنے بچے کو اور یا کرام کے شہادت کے واقعات کو سنایا کرتی تھی یہ زندہ تھے تو اس وقت آیت نازل ہوئی علی فلام غلیبتی بتی روم اے لوگوں اے صحابہ چیتڑے پہننے والے جھوپڑیوں میں رہنے والے فخر فاقی کی زندگی گزارنے والے اب روم کی تباہی آ گئی اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں مرتے مر جائیں گے اب زندگی میں نماز نہیں چھوڑیں گے مولا اے اللہ مرتے مر جائیں گے یہ چھری تیرے راستے میں جان شہادت نوش کر کر بدر کا مارکے کو زندہ کرے گی عہد کی یاد کو زندہ کرے گی سلطان صلاح الدین ایک تھا ستر ہزار فوج کو اس نے شکست دی مسلمانوں گھر گھر کے اندر صلاح الدین رہ کر گھر گھر کے اندر ٹیپو رہ کر کسی کتے کی مجال کہ ہمارے میناروں کو ختم کرنے کی بات کرے ہمارے مساجد کو اذان ختم کرنے کی بات کرے ہمارے حلال جانور گائے کو حرام کرنے کی بات کرے پردے کو ختم کرنے کی بات کرے مسلمانوں تم ایمان سے دور ہو چکے ہو وان تم لال ان کو اور کعبے کی طرف اور نبی کے روزے کی طرف دنیا میں کوئی وہ نہیں بنا جو ہمارے سینے پر چل سکے دنیا میں کوئی ایسی انگلی نہیں جو ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی طرف اٹھ سکے مسلمانوں ہم نے نبی سے ناتا توڑا ہم نے قرآن سے ناتا توڑا ہم نے مدارس سے ناتا توڑا ہم نے مساجد سے ناتا توڑا ہمارا رب ناراض ہو گیا اے اللہ تو کہتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ریت کے ذرات کے برابر ہم گناہ لائے اے مولا اتنے تو گنا نہیں ہے لیکن ہم تج سے معافی مانگتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے مولا ہم میں ہر آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا ہم میں کہ ہر بیٹی فاطمہ ہوگی ہم میں کہ ہر بیٹی زنیرہ ہوگی شرم کرو کمیرو شرم کرو کہ ایک مٹھی پر جتا کافروں کا فرقہ مارانا فساد کے موقع پر گھس کر ہماری ماں کی آبرو لوٹتا ہے ہماری بہن کی آبرو لوٹتا ہے تم ہجڑے بن کر ہاتھوں میں کنگن ڈال کر عورتوں کا لباس پہن کر گھروں گھروں میں جا کر پناہ لیتے ہو تو لانت ہے ایک نبے نبے سال کی خاتون حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ وقت کا فرعون وقت کا دجال وقت کا خارون وقت کی سپر پاور طاقت وقت کا سپریم کورٹ کا جج ابو جہل آیا اس نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ابھی وقت ہے کہ تم کلمے سے بعد آ جاؤ آباد جات کے دین پر آ جاؤ نہیں مانا برچھا بھارا نہیں مانا شرمگاہ کے اندر تلوار کو سون دیا اور داخل کر دیا ابا ہم کتنے ہجڑے ہیں نہ مرنے ہیں کہ نوت سال کی عمر میں وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتے ہوئے تو نے جان شہادت کو نوش کر لیا آج کئی لاکھ ہمارے نوجوان قیدوں کے اندر بند ہیں آج ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہے آج فلسطین کرا رہا ہے عراق تڑپ رہا ہے افغانستان سے چیخ پکار آ رہی ہے کشمیر کی جنت نبابادی جہنم کے اندر تبدیل ہو چکی ہے ہر <coughs> ہر تیسرے گھر میں ہماری ماں اور بیٹی کی آبرو لوٹ چکی ہے ہر دوسرے گھر میں ہر ایک نوجوان نے جام شہادت کو نوش کیا ہے ہر گھر میں ان کافروں کے ہاتھ ایک مسلمان پٹا ہوا ملے گا مسلمانوں ایک حضرت زمین وقت کے فرعون کا مقابلہ کر کر جام شہادت کو نوش کر لیا تم نے شہادت کے سبق کو بھلا دیا ہے تم نے جہاد کے سبق کو بھلا دیا ہے تم نے اعلائے کلیمت اللہ کے سبق کو بھلا دیا ہے مسلمانوں ہماری سر بلندی ہماری کامیابی اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے کے لیے مرنے میں ہے جس دن ہم دولت کے پجاری بنے جس دن ہم جورو کے غلام بنے جس دن ہم مال کے پیچھے لگے ہم سیاست کے پیچھے لگے وہ دن تھا اور آج کا دن کہ تباہی ہماری مقدر ہو گئی بربادی ہماری مقدر ہو گئی اور ان کمینوں کی اتنی ہمت کہ کلام پاک کی بدلنے کی بات کرے نبی کے سیرت کو بدلنے کی بات کرے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہے کہ وہ کعبے کو جانے کے بجائے وہ بنارس کو آئے وہ کاشی کو آئے وہ گنگا کو آئے وہ مترا کو آئے ان کو ہمت اتنے لاکھ کلمہ پڑھنے والے آخا کے غلام رہتے ہوئے ایک ماس اور واپس کے رہتے ہوئے ابو جہل کے سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے رہتے ہوئے ستر ہزار فوج آپ سے ڈرنے والی تھی مسلمانوں کو حوصلوں کو بلند کرو تمہارے آبا اجداد کی تاریخ کو بلند کرو اور پڑھو دیکھو یہ قوم ایسے نہیں بن گئی ہے یہ قوم میرے آقا کے خون سے بنی ہے میرے آقا کے آنسو کے قطرے سے بنی ہے میرے آقا کی قربانیوں سے بنی ہے میرے آقا کے مانگنے سے بنی ہے اس قوم میں آنے کے لیے اس امت میں آنے کے لیے کئی پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا حضرت سیدنا عیسانہ نبی علیہ السلام وسلام کی دعا کو قبول کر لیا صرف ایک پیغمبر اس آخا کی امت میں آئیں گے آخا کے غلام بن کر نبی بن کر نہیں آئیں گے رسول بن کر نہیں آئیں گے ان جیل پر عمل نہیں کریں گے تم نہیں جانتے لوگوں کہ تمہارا مقام کیا ہے تمہارا درجہ کیا ہے مسلمانوں تم بھی مانگنے کے لیے نہیں گورنر کو میمورینڈم دینے کے لیے نہیں جلسے جلوس کے لیے نہیں احتجاج کے لیے نہیں مسلمانوں اپنی طاقت منوانے کے لیے تم آئے تھے مسلمانوں بدر ماری کا پیش کرنے والے تھے تم کا ماری کا پیش کرنے والے تھے تم کندک کا پیش کرنے والے تھے تم نبی کے پاس کیا کمی تھی کیا نبی کو مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنا نہیں دیا گیا کیا نبی کو جنت البسی نہیں دیا گیا کیا نبی کو سب سے اونچا مقام نہیں دیا گیا بدر کے میدان کے اندر آ کر ایک جھوپڑا ڈال کر کیا آپ سجدے میں جا کر آپ روئے نہیں تھے آپ تڑپے نہیں تھے کیا آپ نے نہیں فرمایا اللہ ہم ہاض ہلاساب لنتو ابدا کائنات آج مسلم اور مسلمانوں کے نچوڑ کو بدر کے اندر جھونک دیا گیا ہے اے اللہ اگر آج یہ تباہ ہو جائے گا آج یہ برباد ہو جائے گا کل تیرا کوئی دام لینے والا نہیں ملے گا مسلمانوں نبی کی اس دعا کو یاد کرو نبی کے اس تڑپنے کو یاد کرو یہ امت ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی ہے تمہارے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے نبی کے دل کو سدما ہوتا ہے میں ہاتھ ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دے کر رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمانوں آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ آ جاؤ نبی کی باتوں کی طرف آ جاؤ نبی کی سنت کی طرف آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا زانی کو زنا سے کچھ نہیں ملے گا شرابی کو شراب پینے سے کچھ نہیں ملے گا بے نمازی کو نماز چھوڑنے سے کچھ نہیں ملے گا حرام خور کو حرام کاری کرنے سے کچھ نہیں ملے گا مسلمان میں تیرا پیچھا کرتا رہوں گا تو مجھے گالی دے تو مجھے دہشت گرد کہہ لے تو مجھے کافر کہہ لے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے مجھے گالیاں دے کر مجھے مار کر مار لے لیکن آخا کے طریقے پر آ جا مکی زندگی پر آ جا مدنی زندگی پر آ جا اچھا نہیں لگتا مسلمان کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ کھانے سے جو ہے لوز موشن ہونے لگتا ہے دست اور قے ہونے لگتے ہیں ریاکشن ہونے لگتا ہے تیرے گناہ زمین و آسمان کے اندر بھر چکے ہیں اب اچھا نہیں لگتا آجا دین کی طرف آجا دیکھ تجھے ہر ٹوٹی ہوئی مسجد بلا رہی ہے ہر ٹوٹی ہوئی مدرسے کی عمارت تجھے بلا رہی ہے ہر آگرتی ہوئی میری بہن امت کی بیٹی آخا کی آخا کی گلاب آخا کی اس امت کی بیٹی تجھے بلا رہی ہے سدا دے رہی ہے اے نوجوان تیرے جسم کے اندر کا خون ہے یا کتے کا خون ہے یا مسلمان کے غیرت کا خون ہے کون ہے شرم اور حیا کا خون ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شرم حیا اور غیرت کا خون رکھتے ہوئے ایسی سوئی ہوئی اور مردار زندگی تو گزارے مسلمان اچھا نہیں لگتا آ جا آ جا میرے محبوب کو راضی کر لے میرے اللہ کو راضی کر لے اور وعدہ کر لے کہ آج کے بعد ایسی کتوں والی زندگی آج کے بعد ایسی حرامیوں کی زندگی تو نہیں گزارے گا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے گود میں آرام فرما رہے تھے اور جب ہوش میں آتے تو آپ کی زبان رسالت معامہ سلم سے مکھیوں کی مناحت کی طرح کچھ کلمات نکلتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اپنا کام قریب لے کر جاتی میرے آقا فرماتے تھے اے اللہ اے اللہ ہر پیغمبر جانے کے بعد آپ دوسرا پیغمبر بھیجتے تھے ہر رسول جانے کے بعد دوسرا رسول بھیجتے تھے اے اللہ میں خاتم الانبیاء ہوں خاتم الرسول ہوں اے اللہ میں آپ کا مہمان بن رہا ہوں اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت یتیم ہو جائے گی بلال اب کس کے پاس آئے گا ابو ذر دفاری کس کے پاس آئے گا ابو بکر عمر کس کے پاس جائے گے اے اللہ اس امت کی کفالت فرمانا اس امت کے سر پر ہاتھ رکھنا دنیا سے جاتے ہوئے نے ہمیں یاد کروایا آخا ہمارے لیے تڑپے حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کرواتے ہیں کہ اسی حالت میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا آخا چلنا چاہتے تھے لیکن چل نہیں پائے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کو محراب کے اندر کھڑا کر دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ابو بکر آپ کو جب محراب میں نہیں پائیں گے طرف جائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے آخا کسی اور سے کہیے بات آئی چلی گئی دوسری مرتبہ حکم دیا دوسری مرتبہ نہیں مابے تیسری مرتبہ آقا سختی سخت لہجے میں فرمایا ایسا ابو بکر کو مسلح پر کھڑاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح پر کھڑے ہو گئے سفید بچ گئی آج سب کچھ تھا بلال تھے عمر تھے ابو بکر تھے عثمان تھے ابو ہریرا تھے آج نہیں تھا تو آقا مسلح پر نہیں تھے صحابہ پر کیا بیتی ہوگی صحابہ پر کیا گزری ہوگی حضرت صدیق پر کیا گزری ہوگی حضرت ابو ہریرا فرماتے ہیں حضرت سیدنا بلال حرشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ابو بکر نرم لہجے میں روتے ہوئے چیخے پکار کر تکبیر تحریمہ کو باندھا ہچکیا بن گئی آپ سور فاتحہ پڑھتے پڑھتے زم سورت کو پڑھتے پڑھتے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آخا کی طرف دیکھ رہا تھا آخا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا کہ عائشہ اب صفے کھڑی ہو چکی ہے یہ جو پردہ ہے اس پردے کو ذرا سرکا دینا اس پردے کو ذرا ہٹا دینا میں امت کا چہرہ آخری دیکھنا کرتے اس امت کو آخری مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہوں آقا کو کتنا پیار تھا کیا ملتا ہے مجھے کیا ملتا ہے گانے سن کر قیامت کے دن اللہ جہنم کا لہو اور پیٹ تیرے کانوں کے اندر ڈالے گا شیش پگلا کر ڈالے گا ارے کتے نوجوان تجھے جنت کے نقبے کافی نہیں ہے جنت کی ہورے کافی نہیں ہے جو دنیا کی مورنڈیا جو جسم کے اندر پیشاب رکھ کر پاخانہ رکھ کر لہو رکھ کر پیپ رکھ کر حل نفاس کا خون رکھ کر دنیا میں رنڈی پنا کرتی ہے ان کے گانے تو سنتا ہے ان کی تصویروں کو ٹانگے ہوئے ہیں تو نے ہوروں کو بلا دیا وہ ہور جو دنیا کے سورج کے سامنے اپنے دوپٹے کو لائے تو سورج بے دور ہو جائے وہ ہور جو دنیا کے سمندر میں دھوپ کا ذرہ ڈالے تو سمندر کا پانی میٹا ہو جائے تو ہوروں کو بھلا دیا ہے تو نے جنت کو بھلا دیا ہے جنت کے نقمے کو بھلا دیا ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ میدان میں شر ہوگا تو رفیع اور لتا کے گانوں پر پڑا ہے اما عائشہ تجھے تجھے اچھی نہیں لگتی تجھے قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی تجھے حدیث کی روایت اچھی نہیں لگتی تجھے اذان کے بول اچھے نہیں لگتے تیرا تیری مزاج خراب ہو چکا ہے تیری طبیعت خراب ہو چکی ہے عرخان والے مریض کو ہر چیز پیلی دکھائی دیتی ہے بخار کے مریض کو ہر چیز کڑوی دکھائی دیتی ہے وہ نادان انسان وہ نادان یہ جہنم کے بول ہیں یہ لہو کے بول ہیں یہ پیٹ کے بول ہیں یہ کافروں کے بول ہیں یہ مشرقوں کے بول ہیں تو بھٹک گیا ہے کہا چلا چلا گیا کہاں چلا گیا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں مسلمان تجھے سریوا میں ڈھونڈوں شراب کے اڈوں میں ڈھونڈوں رنڈی خانوں کے اندر ڈھونڈوں جمعے کے اڈوں کے اندر ڈھونڈوں کہاں تو چلا گیا رے کہاں چلا گیا اللہ کے لیے تو واپس آ جا اللہ کے لیے واپس آ جا میرا اللہ قیامت کا محشر قیامت کا میدان بپا ہوگا وہاں اللہ سنائے گا حضرت داؤد علیہ السلاط وسلام سے کہے گا اے داؤد تم جو ہے زبور کو پڑھو حضرت داؤد علیہ السلام کے سلام کو اللہ نے لہن دیا تھا وہ لہن سے پڑھیں گے تو اس لہن کو بھلا دیا اور دنیا کے حرامیوں کے گانوں کے پیچھے پڑ گیا زانیوں کے گانوں کے پیچھے پڑ گیا کیا تم نہیں جانتا میرے نے فرمایا کہ حضرت ابن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ یہ قوم رات کو کے اندر مبتلا ہوگی اللہ ان کے چہروں کو صبح میں سور کتے اور بلی کے چہروں کے اندر بدل دیا ہوگا تو کتے کے چہرے بنانا چاہتا ہے سور کے چہرے بنانا چاہتا ہے جانوروں کے چہرے بنانا چاہتا ہے آ میں تجھے داؤد کا نغمہ دینا چاہتا ہوں حضرت داؤد علیہ سلام وسلام زبور کو پڑھیں گے کہتے ہیں کہ وہ مزہ آئے گا وہ مزہ آئے گا وہ لذت آئے گی وہ لذت آئے आएगी کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں حضرت داؤد علیہ سلاط والسلام جب زبور کی تلاوت کو بند کریں گے میرا اللہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ میرے محبوب تم کلام پاک کی تلاوت کرنا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے حضرت داؤد کے تلاوت سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ لذت آخا کی تلاوت کے اندر آئے گی آخا کی تلاوت کے اندر لذت آئے گی وہ لذت کو تو بھلا دیا دنیا میں گانے سننے والے قیامت کی اس لذت سے محروم رہیں گے آ میں تجھے جنت کے نہروں میں دینا چاہتا ہوں آ میں تیرا نکاح جنت کے ستر ہزار ہروں سے کرنا چاہتا ہوں کمی میں دنیا کے ٹوٹنے والے اور فنا ہونے والی عمارتوں کے پیچھے پڑا ہے کل محمد علیحا خانبی جلالی جلال کرام آ جنت کے پانی محل میں تجھے دینا چاہتا ہوں جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ ہیرے کی اور ایک اینٹ جت کی رکھی گئی ہے وہ محل میں تجھے دینا چاہتا ہوں آ بھائی تجھے کاروبار دینا چاہتا ہوں کون سے کاروبار کے پیچھے پڑا ہے کون سے دنیا کے پیچھے پڑا ہے ترجی کو من عذاب دنیا میں میں نفع قبر نفع آخرت میں نفع تم نب اللہ رسول ہی وہ تجاہد نفی سبیل اللہ اللہ پر ایمان لا اللہ کے رسول پر ایمان لا اور اللہ کے راستے میں مر جا مٹ جا جام شہادت کو نوش کر لے اے اللہ یہ زلیل دنیا نہیں چاہیے جس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد آپ نے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اے اللہ یہ دنیا نہیں چاہیے جو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اے اللہ یہ دنیا نہیں چاہیے کہ جس دنیا کو تیرے ہمارے آخر تیرے محبوب نے مری ہوئی بکری کے بچے سے تجبی دی یہ زلیل یہ ملوم دنیا نہیں چاہیے اے اللہ تیرے راستے میں ہم مرنا چاہتے ہیں تیرے راستے میں مٹنا چاہتے ہیں ہم قرآن میں جینا چاہتے ہیں قرآن میں مرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم سجدے کی موت چاہتے ہیں لوگوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کہیں دل میں شیطان کتنا بپا نہ کر دے کہ اتنی عمر ہو گئی سو چوہے کھا کر بلی کے حق کے جانے کے کیا فائدے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کلیا البادی رحمت اللہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آخا کے در پر آئے آخا کے در پر آئے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں بے قدر رو رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے رونے کو دیکھ کر آپ نے رونا شروع کر دیا آپ کی ہچکیوں کی آواز کو سن کر آخا اپنے در اقدس سے باہر نکلے فرمایا ماں یکی کا یا عمر اے عمر تمہیں کس چیز نے رلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے رونے نے مجھے رلا دیا آخا نے کہا کہ بھائی میرے تم کس وجہ سے رو رہے ہو تم نے عمر کو رلا دیا تم نے فرشتوں کو رلا دیا تو کہنے لگے آخا میں نباش تھا میں خبر کے اندر کفن چور چوری کرنے والا تھا ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک لڑکی کا انتقال ہوا اس کا وشال ہوا میں اس کے ساتھ میں تدفین کے لیے گیا تاکہ خبر کی نشاندہی کروں تاکہ رات کے اندر میں جب لوگ سو جائے اس قبر کو کھود کر میں کفن کو چرا اے آقا میں رات کو گیا قبر تو معلوم تھی میں نے قبر کو کھولا اور وہاں سے کفن کو چرایا کفن کو چرانا تھا کہ میرے دل کے اندر شیطان پیدا ہو گیا حیوانیت جاگ گئی میں حیوانی بھیڑیا بن گیا میرے دل کے اندر برا خیال آیا کہ میں اس کی عزت اور آبرو کو لوٹوں آقا یہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کی آبرو لٹنے کے لیے قدم کو اس طرف بڑھایا اس عورت نے کہا اے کمینے ملون مردود خبردار جب تک میں زندہ تھی کسی نے آنکھ اٹھا کر حرام کی نگاہ سے مجھے نہیں دیکھا تھا میری عزت کی میری عصمت کی میری عزت کی میری پاک دامری کی میں نے حفاظت کی ہے خبردار تجھے کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے بربادی کے اگر تو میری آبرو کی طرف ہاتھ ڈالے گا اتنا سننا تھا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی آخا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں اس لائق نہیں بذات خود اللہ کے دربار میں جا کر توبہ کرو آخا آپ میری سفارش کرے آخا میری توبہ اللہ کے دربار میں پیش کرے آخا نے فرمایا نکل جا نکل جا اتنا بڑا گنا ایک مرحوم لڑکی کے ساتھ اور ایک مری ہوئی لڑکی کی خبر کھود کر تو بدکاری کرنا چاہتا تھا اور تو اس کی عزت اور آبرو لٹنا چاہتا تھا نکل جا میری نگاہوں سے نکل جا روتا ہوا پیٹتا ہوا وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور اپنے آپ کو آدھا جسم زمین کے اندر دفن کر لیا اور مٹی اپنے منہ پر ڈالتا تھا اے اللہ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں مجھے زمین میں دھسا دے آگ سے آسمان سے آگ برسا کر مجھے نیست نابود کر دے اے اللہ اس لانت کی زندگی کے ساتھ میں جینا نہیں چاہتا اس لانت کے توق کے ساتھ میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا وہاں جبر میرے محبوب کے پاس آئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے زمین کو پیدا کیا آخا نے کہا نہیں کیا تم نے آسمان کو پیدا کروایا آخا نے کہا نہیں کہا تم زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوق کو پیدا کیا آخا نے کہا نہیں آخا نے پوچھا کیوں تم اتنے سوال کر رہے ہو اللہ نے تم تم سے پوچھا پوچھا پوچھا کہا اللہ نے نے یہ ہے کہ کیا اس بندے کو پیدا کیا اس کی روزی کے تم ذمہ دار ہو اس کی حیات اور اس کی موت کے تم ذمہ دار ہو آخا نے کہا نہیں فرمایا جب تم نے پیدا نہیں کیا تم اس کی جنت اور جہنم کے ذمہ دار نہیں تم کون ہوتے ہو ایک گنہ گار بندے اور میرے درمیان درمیان میں حائل ہونے والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم میری کبریائی کی قسم جب قدم توبہ کے لیے تمہارے طرف بڑے تھے ایک قدم بڑھ کر زمین پر گرنے سے پہلے نہ صرف یہ کہ میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ گناہوں کے بدل میں نے اتنی نیکیاں اس کی زندگی میں لکھ دی میرا اللہ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے میرا اللہ روف ہے غفور ہے رحیم ہے لوگ نہیں جانتے آج کی رات توبہ کی رات ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے حل میں مستقفر اختیر اللہ ہے کوئی مانگنے والا اے اللہ ہاں ہم مانگتے ہیں مولا مانگتے ہیں مولا ہم نے تیرے نبی کے دل کو دکھایا ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی ہم نے یہودیوں کو خوش کیا ہم نے زانیوں کو خوش کیا ہم نے بدکاروں کو خوش کیا ہم نے سیاسی کتوں کو خوش کیا اے اللہ معاف فروا دے اے اللہ معاف کروا دے اے اللہ ہم توبے نسوہا کرتے ہیں اے اللہ ہم نماز کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ پردے کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ یہ یہودی ایجنٹ جو ہمارے گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے آئندہ یہ نہیں استعمال ہوگا اے اللہ ہم ہم اس کو باہر پھینک دیں گے کچرے کے اندر ڈال دیں گے مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہماری زندگی کو بدل دے ہم چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے مولا اے اللہ ہمیں سجدے کی موت نصیب فرما ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما ہمیں تلاوت کی موت نصیب فرما اے اللہ ہماری زندگی ان نسلا کی وہ نسوخی کی و ماہیا و مماقی اللہ رب العالمین کا نمونہ بن جائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین سات بندے ہوئے اس کے بعد دعا کی جائے گی تمام کو سکون ماحول بنائے رکھے پھر دشن میں لیے جائیں گے